حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو سلام کے بعد صرف اتنا عرصہ بیٹھتے تھے کہ یہ دعا پڑھ لیتے اللہم انت السلام السلام ومنک یا ذل جلال والاکرام اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے سلامتی حاصل ہوتی ہے اے عظمت و بزرگی والے تو بہت برکتوں والا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 924